میں اکثر اس پر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک گھر پہ سانپوں نے قبضہ کر لیا اور کسی بہن کے پاؤں میں کاٹا کسی ماں کے چہرے پہ کاٹا کسی بچی کو کاٹا کسی بڑے کو کاٹا سارا گھر پریشان حال ہے سانپ اوپر چھتوں پہ اور دیواروں پہ اور ہر طرف سنسلاتے پھرتے ہیں گھر والے پریشان حال ہیں اچانک گھر والوں میں سے کوئی بہادر اٹھا غیرت مند اس نے ڈنڈا اٹھایا اور دو چار سانپوں کے سر کاٹ کے پھینک دیے سر بار دیے سانپوں نے دیکھا کہ ڈنڈے والا آ گیا باقی گھر والوں پہ دباؤ ڈالنے لگے کہ دیکھو ہم پرانے کٹھے رہنے والے ایک برادری سماج کے شریک لوگ ہیں دیکھو اس نے ڈنڈا اٹھا کے دشمنی کر لی ہے آپ اس کا ڈنڈا رکھوا دو ہم مل جل کے رہتے ہیں پیار محبت سے رہتے ہیں ہم آپ کو دودھ لا کے پلایا کریں گے گھر والے وقوفی کریں اس ڈنڈے والے سے ڈنڈا چھین لے تو سانپ پھر کاٹنا شروع کر دیں گے کل تک یہ کافر ہمیں کاٹ رہے تھے ہمارے اجتماعی قبرے بنا رہے تھے آج ان چند مجاہدوں نے ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا رشیا کا سر توڑا انڈیا کا غرور توڑا اب سانپوں کو سمجھ آ گئی اب آ کے ہمارے لوگوں سے کہتے ہیں یار ان چند لوگوں کو پکڑو بے وقوفوں کو تمہیں دہشت گرد کروار دے دیں گے تمہیں یہ قرار دیں گے خدا کی قسم کھا انہیں چند ڈنڈے والوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے اگر یہ ڈنڈا رکھ دیا تو پھر سانپوں ہی کا دور دورہ ہوگا